بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم سامعین گرامی ہمارے سلسلہ در کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر سات سو باسٹھ اور چار سو چار ہے چار سو چار اولاد فتح کے درست کی تعداد ہیں اس سلسلے میں ہمارے بعد جو ہے اولاد فتح میں سے اسماء الحسنہ کے شرح کے ذیل میں اسم مقدس الخبیر جل جلالہ کے توضیح کے بارے میں اور علمانی اللہ جل الحبیر جل جلالہ قرآن پاک میں یعنی قرآن پاک میں جو ہے اسم مقدس کتنی دفعہ ذکر ہوا کتنے احتیاط میں آپ لوگوں کو بتا دیے تقریباً ہم پینتالیس مرتبہ یہ اسم مقدس ہے قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے اور ان میں سے جو ہے تیسری آیت میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا تھا پچھلے درس میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ بما تعملون حبیر اور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے یہی مطلب دوسرے الفاظ میں بھی آیا ہے ان اللہ حبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس حیات کے ذیل میں ایک توضیع ہو گیا تو بقیہ توضیع اس حیات کے ذیل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر خاص کر اپنے مومن بندوں پر شفقت فرماتے ہوئے ان مقدس آیات کو کہ جن میں تدبر و تفکر کرنے سے یہ یہی آیتیں جو میں نے آپ کو پیش کیا ان اللہ اللہ اللہ جی تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے ان آیتوں میں تدبر کرنے سے تدبر تفکر کرنے سے ہمیشہ جو ہے غفلت سے نکل کر بیداری کی زندگی گزارنے میں مددگار بن سکے ہاں جی اللہ کے ہمارے اوپر ان آیت کو ذکر فرمایا لہٰذا ہمیشہ ہے کہ ان آیات میں خوب غور و فکر کریں تدبر کریں بار بار ان آیات کے معنی مفہوم میں مراقبہ کریں ہاں جی سوچیں بھائی میں جو کچھ کر رہا ہوں سب اللہ دیکھ رہا ہے میں اللہ سے شب کر کچھ نہیں کر سکتا اللہ کو میرے تمام اعمال فار کردار افطار گفتار افطار سے آگاہی حاصل ہے باخبر ہے ان نکات پہ ہو غور و فکر کریں اور اپنے اعمال و کردار پر ہو فکر کریں اور اپنے اندر جان کر دیکھیں جا کر دیکھیں کہ اگر میں میں جو ہے توبہ طائب ہو جائے کہ اگر میں توبہ طائب ہو ہوئے بغیر ہاں جی جا کر دیکھیں اپنے اندر کہ اگر میں توبہ طائب ہوئے بغیر مر جاؤں تو میرا کیا عشر ہوگا لیکن بات یہ کہ عمل اچھے ہیں تو اچھا عشر ہوگا برے ہیں تو بولا عشر ہوگا کل میدان میں لہٰذا ہمیں اپنے اعمال پہ خوب نظر رکھنا چاہیے نگرانی کیا اللہ کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں کہ میں کہ میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی جو ہے حت الامکان فرم برداری کروں اس کے احکامات کے اللہ اور رسول کے دیکھیں اپنے اندر جان کر ورنہ توبہ کریں زین گرام ابھی وقت ہے توبہ کریں مرنے سے پہلے توبہ کریں موت کے آثار دیکھنے سے پہلے توبہ کریں موت کے آسان دینے کے بعد ہماری کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے قرآن نے واضح طور پر فرمایا اور اپنے معاملات درست کریں آنے سے پہلے تاکہ خدا یا خبیر و علیم اللہ تعالیٰ جہاں چیز سے باخبر ہے سب کچھ جاننے والا ہے ہاں، اس کے حضور میں تاکہ خدا خبیر علیم ذات کے حضور میں شرمندہ نہ ہو اور عذاب الہی کا شکار نہ ہو گرمی کوئی معمولی چیز نہیں یہ آیت مقدس جو ہے اللہ خبیر ماتاون یہ آیت انہیں الفاظ میں تیئیس بار ہاں جی ذکر ہوا ہے اور اس مقدس الخبیر پینتالیس بار قرآن باغ میں ذکر ہوا ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے یہ کثرت سے ذکر ہونا ان مقدس آسما کا جو ہے میرے بندے اللہ کو ایک ہمیں کہہ رہے ہیں میرے بندے مجھے تمہارے تمام اعمال کا علم ہے میں تمہارے تمام ہاں جو ہے اعمال سے باخبر ہوں آگاہ ہوں میں میں جو ہے تمہارے تمام اعمال سے آگاہ ہوں باخبر ہوں یہ آیت اتنی تکرار ہوئی ہے ہاں جی۔ اور جو ہے اعظم الخبیر بندہ مومن کو ہوش دلائے بغیر نہیں رکھ سکتا اگر آپ اس میں غور و فکر کریں تو اس میں مقدس الخبیر جو ہے آپ کو ہوش دلائے بغیر نہیں رکھتا غلط کے خواب سے بیدار ہوئے بغیر رہنے کے کوئی گنجائش نہیں ہے زین ہاں کہ مرتبہ اللہ فرمارے بند مومن میں تمہارا عمل سے باخبر ہوں میں تمہارا عمل سے باخبر ہوں میں تمہارا عمل سے باخبر ہوں یعنی بند مومن تم ہوش کے ناخن لے لو ہاں جی تم مت سوچو کہ مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے سب کچھ پتہ ہے ہاں جی تو مشہور و تک جو ہے پتا ہے تو حضرت جب اللہ فرمانے تو سچ یعنی اس میں کوئی قرآن پاک کے اندر ہے اللہ فرمانے اس اس میں پھر پھر آپ آپ کے لیے بھی کہ کو جھوٹ سمجھیں گے خلاف حقیقت سمجھیں گے اس تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چونکہ اللہ سے بڑھ کر اللہ کے کلام سے بڑھ کر قرآن پاک سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی سچی کتاب ہی نہیں ہے اللہ الخبیر کے جانے ہاں جی، اپنی کتاب ہدایت میں یہ سب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ الخبیر کے جو ہے اپنے اللہ الخبیر نے اللہ الخبیر اپنی کتاب اعداد میں یہ سب تکرار و تاکید کے باوجود ہمیں ہوش نہ آئے یعنی اللہ الخبیر کے جانب سے اللہ الخبیر کے جانب سے اپنی کتاب ہدایت میں یہ سب تکرار و تاکید کے باوجود ہمیں ہوش نہ ہے تو ہم سے زیادہ غافل و نادان اور کون ہو سکتا میں ہاں جی بے خبر انسان اپنا بھی کبھی جو ہے خبر لے لے خبر لے بے خبر انسان کبھی اپنا بھی خبر لے اور اپنے اوپر رحم کرے اور انہیں آیات میں اور اس اسم مقدس کے معنی و مفہوم میں غور و فکر کر کے اپنے آپ کو معاشی سے گناہوں سے دور رکھیں گرام اور فرائض و واجبات الہی پر سختی سے عمل پھیرا رہے اور اپنے قلب کو دل کو ہر نو خواہش و ناپاکی سے پاک رکھیں اور اللہ کے حضور ایک عبد ذلیل و خاض و خواہش کی زندگی گزاریں تاکہ جو ہے تمہارا ابدی زندگی آرام و سکون یعنی میں ہو تاکہ تمہارا ابدی زندگی آرام و سکون کے گھر جنت میں ہو اور جہنم کے عذاب سے نجات پا سکے لہذا لہٰذا گرامی جو ہے ہمیں ان آیات سے خوب سبق لینے کی ضرورت ہے اسی طرح آیت نمبر چار حمت اللہ بے اللہ خبیر بصیر سورہ فاتر کے آن نمبر اکتیس ہے رحمد ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بے باد اپنے بندوں کے بارے میں اللہ خبیر ضرور ہر صورت میں باخبر ہے بصیر اور بینا بھی اس کے اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں ضرور باخبر اور بینا ہے اس کے اعمال دیکھ رہے ہیں حسن گرامی شاید میں بھی ساتے شریف میں خبیر ان پر خبیر اللہ میں تاکین داخل فرما کر اللہ خبیر کہہ کر کر فرما اپنے بندوں کو خوب ہوشیار کیا ہے اور جنجوڑا ہے کہ اے میرے بندے یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ میں خلوت میں ہوں تنہائی میں ہوں پوشیدہ حالت میں ہوں اس لیے کسی کو خوب کو پتہ نہیں البتہ دوسرے انسانوں سے تو آپ خود کو پوشیدہ و ماخی رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ بلا شبہ خوب دینے والا بھی ہے اور خوب آگاہ اور باخبر بھی ہے اس کے بندے کسی بھی صورت میں اس سے مخفی نہیں ہو سکتے نہ دنیا کی کوئی اور موجودات بلکہ پوری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اس کائنات میں سبھی اللہ کے سامنے ہیں کوئی اس سے معافی ہے نہ معافی ہو سکتی ہے لہذا جو ہے اپنے بندے مومن اس آیت مجیدہ کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ حاضر رکھیں تاکہ غفلت کا شکار نہ ہو ہاں جی ان اللہ حبیر بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں ضرور باخبر ہے اور بینا اس کے تمام اعمال سب سے باخبر بھی ہے بینا بھی ہے دیکھ بھی رہا اللہ میں تمہارا سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں اور مجھے پتہ بھی ہے بات ختم ہو گیا نا ان کے شروع میں تاکید بل یا پھر زیادہ لا کے اور تاکید کیا پھر لام اللہ لا کر اور تاکید کیا تین تاکیدات کہ لا کر بند سامی کے ذہن سے ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کیا ہے علماء بلاغت جانتے ہیں آدمی کتنی تاکید ہے پھر بھی ہمیں ہوش نہ آ جائے تو اللہ پر ابرحم کرم